تعارف الحمد للہ رب العالمین وہ معكم أينما كنتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیم كثيرا كثيرا الحمد للہ میراث آپ کے ہاتھوں میں ہے ایک ضروری میراث ایک اونچی میراث ایک قیمتی میراث یہ ایک ضروری لازمی اور فرض علم کی یاد دہانی اور تعلیم ہے اور اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ایک عظیم گناہ سے بچاؤ کی دعوت اور سامان ہے آپ سب سے آجزانہ درخواست ہے کہ کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیں اور کم از کم ایک اور مسلمان تک یہ دعوت پہنچا دیں اس پر آپ کو وہ کچھ ملے گا انشاءاللہ اللہ اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ادنا سی محنت قبول فرمائیں اس سعی کا مشکور بنائیں ربنا تقبل منا کا انت سمیع العلیم تم علینہ انت طواب الرحیم الا اللہ محمد الرسول اللہ اللّہ صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحب وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, محمد مسعود اظہر چار سفر المظفر چودہ سو پینتالیس ہجری بائیس اگست دو ہزار تیئیس